سلیہ محمد نام دن سلیہ نام دینا سلیہ نام دن سلیہ شا سلیہ من مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامت اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں سب کے رسول اللہ میں کے یا حبیب اللہ میں سب کے رسول اللہ میں کے یا حبیب اللہ اللہ کا کرم ہے ان کی پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں ستیہ یا رسول اللہ میں یا حبیب اللہ ستیہ یار بلکہ پانی کی مچاتے جائیں گے دھوم ان کی نعت پانی کی مچاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نعت پانی موت دیوم سے چھڑا سکتی نہیں نات پانی موت دیوم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں یا رسول اللہ میں سب یا حبیب اللہ میں سب یا رسول اللہ میں یا حبیب اللہ مجھ پہ مولا کا کرم ان کی ناتیں پڑھتا ہوں کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں سب سے یا رسول اللہ میں سب سے یا اکن بلا میں ست سے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ مجھ پہ مولا کرم کروں ان کی نعتیں پڑھتا ہوں میرے بخش پاس اپنے کچھ نہیں اس کے سوا میرے بخش پاس اپنے کچھ نہیں اس کے سوا بھر ناتے سنیں گے اور سناتے جائیں گے عمر بھر ناتے سنیں گے اور سناتے جائیں گے خانی کا نشا نس نس میں ایسا چھا گیا خانی کا نشا نس نس میں ایسا چھا گیا قبر میں بھی گیت بیدم مصطفیٰ کے گائیں گے مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں سب کے یا رسول اللہ میں سب کے حبیب ابھی میں سب کے رسول اللہ میں سب کے حبیب ابھی کوئی کوئی لب پر تیرا نام پر تیرا نام آ گیا ہے تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے جس پی کے شیخ سادی بنا بن خدا پکارے انڈا بن خدا دس پر جی دس نبی بس پی کے شیخ سادی بن الا پکارے پی کے شیخ شادی بن و پارے میرے دستے دیتا میں وہ جام آ گیا ہے مجھ پہ مولا کا کرم ان کی ناتیں پڑ ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا ابھی اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا ابھی اللہ مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں غور تو کر سرکار کی تجھ پہ کتنی خاص عنایت ہے غور تو کر سرکار کی تجھ پہ کتنی خاص عنایت ہے کو سر تو گئے کسنا کا یہ معمولی بات نہیں مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں ست یا رسول اللہ مسد یا حبیب اللہ بلا یا رسول اللہ اللہ صدقے یا حبیب اللہ تیرا بس بیاں ہو سے تیری کون کرے گا بڑائی تیرا بس بیاں ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی ہے جبریل امی ترسائی اتنے دور مزہ ہے حضور اے رضا خود صاحب قرآن مزہ ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں سدتے یا رسول اللہ میں سدے یا حبیب اللہ میں سدے یا رسول اللہ میں سدے یا حبیب اللہ غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے بخشتی سرکار میں مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں سب سے یا رسول اللہ میں صدقے یا ابھی اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا ابھی اللہ مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ سینے بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے دل کی میں صدقے یا رسول اللہ میں سب یا حبیب اللہ میں سب یا رسول اللہ حبیب بل سدائے دو رو رہے گی سدائے دو رو رہے گی جینے سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا دا اہل سن لو بات رکھے خودا اہل کو آباد موہم کا میلاد ہوتا رہے گا پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ اب کے برس بھی ہوٹوں پہ ان کی سنا رہی اب کے برس بھی وجد میں گھر کی فضا رہی اب کے برس بھی مدح کے کھیتے رہے بلا اب کے برس بھی کشتے دل و جان سوا رہی اب کے برس بھی لپے ترانہ تھا نات کا اب کے برس بھی لپے کے ترانا تھا نات کا اب کے برس بھی چار سونے کی نہیں اب کے برس بھی چار سونے کی نہیں اب کے برس بھی شہر سکمے تیرون اب کے برس بھی رقص میں میری صدا رہی اب کے برس بھی شیر و سکھ سے تھی دوستی اب کے برس بھی دوست تو ہم دو سنا رہی اب کے برس بھی اب کے برس بھی اب کے برس بھی کی رائے کما رہا کے برستی تن کی رائے رہا کے برستی گفتگو رہی مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں آواز بیت تیری بپیسان نات گی آواز بیٹھ تیری بہت نات گی تینوں میں عاشقان نبی کے پتل گئی مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں میں صدقے